اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمہ کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے